ہر رنگ سے مزین کاشا نئے چمن کو کوئی بھی نام دے دے پھولوں کی انجمن کو ہر رنگ سے مزین کاشا نئے چمن کو کوئی بھی نام دے دے پھولوں کی انجمن کو نئی تازگی عطا کی ہر یاد نے ذہن کو بخشا دوام جس نے ہر لہجۂ سخن کو یہ لا زوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے ہر رنگ سے مزین چمن کو کوئی بھی نام دے دے پھولوں کی انجمن کو سد کو وفا کا پہ کر وہ چہرہ منور آنکھوں میں اب تلک ہے آنکھوں کا نور بن کر وفا کو پہ تلک ہے آنکھوں کا نور بن کر اس نے کبھی جو مڑ کر ڈالی نظر کسی پر دیکھا ہے میں نے کیسے ہوتا ہے مو پتھر دیکھا ہے میں نے کیسے ہوتا ہے موم پتھر صدیق تو نے آلہ عظمت کی موت پائی حسرت ہے یہ ہماری قسمت میں کیوں نہ آئی صدیق تو نے آلہ عظمت کی موت پائی حسرت ہے یہ ہماری قسمت میں کیوں نہ آئی یہ لال قصہ تاریخ میں رقم ہے جامع آ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ زوال قصہ تاریخ میں رقم ہے جامع آ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے ہر رنگ سے مزین کا شا چمن کو نام دے دے پھولوں کی انجمن کو رہتے ہو تم دلوں میں جسموں سے دور ہو کر جاتے ہو اس طرح کے فصلیں وفا کو بو کر رہتے ہو تم دلوں میں جسموں سے دور ہو کر جاتے ہو اس طرح کے فصل وفا کو بو کر آئے تھے لوگ مجھ سے کہنے لگے یہ رو کر آتفیوں سو گئے ہیں اٹھے نہیں ہنسو کر آتفیوں سو گئے ہیں اٹھے نہیں ہنسو کر شاید خدا نے تم پر آسان زندگی کی لے کر یہ چند گھڑیاں تا ازل کی خوشی دی شاید خدا نے تم پر آسان زندگی کی لے کر یہ چند گھڑیاں تا ازل کی خوشی دی یہ لازوال قصہ تاریخ کم ہے یہ جامعہ کی مٹی کن کے لگو سے نم ہے یہ لازوال قصہ تاریخ میرا کم ہے یہ جامعہ کی مٹی کن کے کے لہو سے نم ہے کہ جام کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے ہر رنگ سے مزین کاشان چمن کو کوئی بھی نام دے دے پھولوں کی انجمن کو علم و ادب سے الفت کا مشورہ تمہارا کو ہو کمر سے برتر تھا حوصلہ تمہارا علم و ادب سے الفت کا کمر سے برتر تھا حوصلہ تمہارا جاری رہا سلسلہ تمہارا جانب پہ وارنے کا ہے فیصلہ تمہارا جانب وارنے کا ہے فیصلہ تمہارا تم سے ہمیشہ امرا پیچھے ہی رہ گئے ہم دریا کے جیسے تن کے دھارے میں بہ گئے ہم تم سے ہمیشہ امرا پیچھے ہی رہ گئے ہم دریا کے جیسے تن کے دھارے میں بہ گئے ہم یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامع کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامع کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامع کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے ہر رنگ سے مزین کا چمن کو کوئی بھی نام دے دے پھولوں کی انجمن کو ظلم قتل و غارت گری کے دھندے ہے عام اس طرح کے ہر ہر قدم پہ پھندے ظلم و ستم قتل و غارت گری کے دھندے ہے عام اس طرح کے بندے پھرتے سے اللہ آزاد تیرے بندے کب ہوں گے ان سے اللہ آزاد تیرے بندے دستی ہے یار ہم کو اپنی یہ ناتوانی اس باب کو بدل دے یا ختم ہو کہانی دستی ہے یار ہم کو اپنی یہ ناتوانی اس باب کو بدل دے یا ختم ہو کہانی یہ لازوان قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے ہر رنگ سے مزین کا شان چمن کو کوئی بھی نام دے دے پھولوں کی انجمن کو نئی تازگی عطا کی ہر یاد نے ذہن کو بخشا دوام جس نے ہر سخن کو یہ زوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے ہر رنگ سے مزین کاشان چمن کو کوئی بھی نام دے دے پھولوں کی انجمن کو ہر رنگ سے مزین کاشان چمن کو کوئی بھی نام دے دے پھولوں کی انجمن